فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ صورت الحجرات کی ایک مشہور آیت ہم نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اسلامی آداب معاشرتی زندگی کے کچھ احکام اور آداب بیان کیے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن آداب اور حکام اور نبی علیہ السلام کی کی جاہبی شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسلام میں ایک مومن کے جان اور مال کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے رسول اللہ علیہ وسلم رشاط فرماتے ہیں ہاں، کل المسلم حرام کل علی المسلم حرام دمہ و ارد ہو و مال او او کارا علیہ السلام مسلمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر حرام قرار دے رکھا ہے یہاں تک کیا فرماتے ہیں دامو ہو مال ہو و عرض ہو یعنی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے کسی مسلمان کے لیے جائید نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا خون کرے اور اسے قتل کرے و مال اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر اپنے دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں کا مال بھی حرام قرار دے رکھا ہے جھوٹ بول کر کے گسب کر کے فریب دے کر کے کسی بھی صورت سے مسلمان بھائی کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے صرف یہ کہ اللہ مومن اگر آپ کو اجازت دے دیں آپ اس کے ساتھ تجارت یا کاروبار کریں یا گفٹ اور تحفہ آپ کو دے دے تبھی مومن کا مال آپ کے لیے حلال ہے آپ اپنے مرضی سے چاہے مومن کا مال استعمال کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے پھر آپ نے فرمایا وقیر جو خاص طور سے آج خطبے کا موضوع ہے اور جس کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے جان کا خیال رکھتے ہیں مال کا خیال رکھتے ہیں لیکن تیسری چیز جو ہے اللہ رسول فرماتے ہیں وہ ارد ہو ہر مسلمان پر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی توہین کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے ہر مسلمان پر فرد ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرے احترام کرے توقیر و تعلیم اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر عزت پر ڈکیتی نہ ڈالے اور اپنے مسلمان بھائی کو بے عزت نہ کرے اس کی توہین نہ کرے اس کی انسلٹ نہ کرے کل المسلم المسلم حرام ہوں و مال و ارد ہوں بلکہ اس حدیث میں اس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جس طرح سے ایک مسلمان بھائی کا تمہارے اوپر مان حرام ہے اس کی جان حرام ہے ایسے ہی اس کی توہین کرنا بھی تمہارے اوپر حرام ہے اللہ تعالی ہم تمام مومن بھائیوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے مومن بھائیوں کا اہتمام اور ان کی عزت یہ اسلامی واجبات میں سے ہیں اسی موضوع پر آپ کا خطبہ ہے خاص طور سے ہم مسلمان بھائیوں کی توہین اور عزت غیبت کر کر کر کے کے کے شکایت گالی گلوچ دے کر کے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تو بری ہے ہی ہیں ایک بہت بڑی مسلمان بھائی کی توہین یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق بدگمانی قائم کریں مسلمان بھائیوں کے متعلق کوئی بدگمانی قائم کریں اور اسی بدگمانی کو بنیاد بنا کر کے لوگوں سے اس کی شکایت کرتے کہ فنا کے اندر یہ ہے فنا کے اندر یہ ہے فنا کے اندر یہ ہے میرے بھائی بدگمانی اس سے مسلمان بھائی کی توہین ہوتی ہے اس کی عزت جاتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کرنا ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا آ الذین تن بو کثیر من میں اے مومنو بہت زیادہ اپنے بھائیوں کے متعلق گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ یا من الظن اے مسلمانوں مومنوں اپنے بھائیوں کے متعلق بہت زیادہ گمان اور بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیوں ان الظن اسم بہت سارے گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ گناہ کا باعث بن جاتے ہیں حرام چیزوں کا باعث بن جاتے ہیں ولا ولا تجسسو اسی طرح سے اپنے بھائیوں کی جاسوسی بھی نہ کرو اور ولا بادھا اور اپنے بھائیوں کی غیبت بھی نہ کرو تین چیزوں اس کو اللہ تعالیٰ نے آج کے اندر بیان کیا نمبر ایک بدگمانی سے بچو اپنے بھائیوں کے متعلق کوئی جھوٹا گمان نہ کرو نمبر دو غیبت نہ کرو نمبر تین ان کی جاسوسی نہ کرتے رہو رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے امام بخاری اور مسلم رحم اللہ نقل کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایاکم والظن ان الظن دم الحدیث اے ایاکم والظن ہو الظن تم الحدیث ولا اک ولا ہدیث ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تبا تدابروا ولا تحاسدوا وقولوا عباد الله اخوانا او كما قال رسول الله اس حدیث میں کئی ہدایات آپ نے دی سب سے پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں ایاکم والظن فان الظن اغضب الحدیث اے بہت زیادہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ بدگمانی سے بچاؤ احتیاط کرو بھائیوں کے متعلق بدگمانی نہیں قائم کائم کرویف چونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹ بات ہوا کرتی ہے جھوٹ جھوٹ سے سے بچو اور بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق بدگمانی نہ کرو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ ولا تجسسو اور خبردار ان کی جاسوسی نہ کرو ان کے عیب کو نہیں ڈھونڈو ان کے کے پیچھے نہ پڑو کون مسلمان کیا کر رہا ہے تجسس میں نہ پڑو ولا تحسس اور تحسس بھی نہ کرو تحسس کہتے ہیں ایک مسلمان بھائی اگر وہ کسی سے بات کر رہا ہے جنہائی میں لے جا کے گفتگو کر رہا ہے تو چپ کے کان لگا کر کے سننے کی کوشش نہ کرو یہ بھی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے رکھا ہے ولا تنافسو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو ایک دوسرے کو دنیا کی معاملات میں پیچھے کرنے کی کوشش نہ کرو ولا تحاسدو خبردار آپس میں تم حسد نہ کیا کرو ولا تحاسدو ولا تواغدو آپس میں ایک دوسرے سے اور نفرت نہ رکھو ولا تحرا ولا تدابرو اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے منہ موڑ کر کے کنارے نہ ہو جایا کرو بلکہ جب بھی مسلمان بھائی سامنے آئے تو سلام کر کے خیریت پوچھ کر کے آگے بڑھو آخری چیز آپ نے ساتھ نمایا وکون عباد اللہ خوانا اے مسلمانو اللہ کے بندو کونو عباد اللہ اخوانا اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اور بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارو تو میرے بھائیو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بدگمانی کو سب سے بدترین جھوٹ قرار دیا, دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات میں بدگمانی کرنے سے ہمیں منع کیا ہے اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بدگمانی قائم کر لینے کے بعد آپ بھائی کی توہین کرتے ہیں اپنے بھائی کی بے عزتی کر بے کو بھائی بے اپنے بھائی کو بے عزت کرتے ہیں اور اس کی انسل کرتے ہیں اسی لیے بدگمانی سے نبی السلام نے آپ کو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں مختلف انداز سے اس کی مدمت بیان کیا ہے قرآن پاک نے قرآن پاک نے یاد رکھو اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق اچھا گمان کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق ہمیشہ اچھی سوچ اور اچھا خیال رکھنا یہ ایمان کا تقاضا قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں سورت نور کی آیت نمبر بارہ ہے لولا اس سمے تم ہو ون المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالو سبحان وقالو افکن قدیم افکن مبین اللہ تعالیٰ رشاہ فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر بارہ کہ اے مومنو لولا اس سمیہ تموہو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم قو خیرا وقالو ہادا افکن مبین کیوں نہیں مسلمانوں نے ایسا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقوں نے الزام لگایا وہ تمام تراشی کیا اور کہا صفوان اتنا لمبا سفر کر کے عائشہ کو تنہائی میں لے کر کے آیا ہے دونوں کی عزت محفوظ نہیں عائشہ ضرور حرام کاری مبتلا ہوئی نعوذ باللہ جب یہ بات پھیلی تو بہت سارے منافقوں نے یہ بات پھیلائی تو بہت سارے بھولے پھارے مسلمان بھی اس لپیٹ میں آ گئے اس موقع پر حضرت ابو ایوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ ہو جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ان کے متعلق آتا ہے جب بہت افواہ پھیلی کہ حضرت عائشہ نے حرام کام کیا ہے اور حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے منافق اپنی سازش میں کامیاب ہو رہے تھے اور بات کو عام پھیلا رہے تھے عورتوں میں بات پھیل گئی حضرت عائشہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گھر باہر گئے تھے گھر میں آئے تو ان کی بیوی ام ایوب کہتی ہیں یا ابا ایوب فی عائشہ اے ایوب آپ نے سنا کہ عائشہ کے باتیں بیان کر رہے ہیں اللہ ایوب کہتے ہیں ہاں، تو کبھی ہم نے سنا عائشہ رضی اللہ نہ عنہ کے متعلق اس قسم کی بکواس لوگ کر رہے ہیں لیکن اے یاد رکھو میں کہتا ہوں وہ بات جھوٹی ہے حضرت ام ایوب کہتی ہیں وہ کیسے جھوٹی ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اے ام ایوب اپنی بیوی سے کہتے ہیں بتاؤ کیا تم کسی مرد کے ساتھ اگر کسی مجبوری کے ساتھ اتنا لمبا اگر سفر کر کے آتی تو کیا تم یہ غلط عمل کر سکتی تھی تم اپنی عزت اٹھا سکتی تھی ام ایوب نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی عزت کی موقع کی حفاظت کرتی میں کبھی اپنی عزت کو گوا نہیں گواتی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ام ایوب یاد رکھو نہیں برائی کر سکتی ایسے سفر میں تو اللہ کی قسم خواہ کہتا ہوں ایسا تجھ سے لاکھ گنا بہتر اور اچھی ہے سوچو یہ بڑی عبرت اور نصیحت کی داستان ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سیوا کا تذکرہ کیا آج ہمارے سامنے کسی مسلمان بھائی کی کے متعلق کوئی غلط بیانی کی جائے اور کوئی اس کی و یا بدگمانی کے بنا پر اس اس کے کوئی برائی کی کی منسوخ کرے تو ہمارا یہی کردار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہی مومنوں کا شیوا اور طریقہ بتایا ہے حضرت ابو ایوب کہتے ہیں اے اگر تم یہ عمل نہیں کر سکتے سکتی تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آشا تم سے لاکھوں گنا بہتر ہیں اتنا سنتے ہی اور ام ایوب خاموش ہو گئی لیکن حضرت ابو ایوب اور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار یہ طریقہ کہ عائشہ کے متعلق منافقین اسی بکواس کر رہے ہیں اور اس طرح سے افواہیں اڑا رہے ہیں لیکن حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو خاموشی اختیار کیے اور نہ اس کی تصدیق کیا بلکہ جھٹلایا اس کو اور کہا بالکل یہ بات جھوٹی ہے عائشہ پاک بات ہے اور عائشہ پر یہ الزام اور تہمت تراشی ہے اللہ رب العالمین کو اس قدر ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار پسند ہوا کہ فوراً جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورت سورت نور کی آیت نمبر بارہ اور اس کے بعد بعد بھی آیتیں لے کر کے آئے کہ لولا اس سمیت موہو ظن المؤمنون والمؤمنات بے انفسہم خیرہ اگر ایسی باتیں گئی اور مومنوں کے متعلق ایک مومنا وہ بھی رسول کی بیوی صدیق اکبر کی بیٹی ہے اس کے مطابق ایسی بات لائی گئی تو مومنوں کا کام وہی تھا جو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مومنوں کو چاہیے تھا کہ اپنے متعلق اچھا گمان رکھتے اور عائشہ کے متعلق اچھا گمان رکھتے اور کہتے مبین یہ کھلا ہوا بہتان ہے نبی کی کی بیوی صدیق بیٹی اس تمام برائی سے پاک ہے میرے بھائیو آج اور قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین قسم کا ایک نمونہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ جب بھی آپ کے سامنے کسی مسلمان بھائی کے متعلق متعلق کوئی اس کی توہین اور اس کی بےزتی کی بات کی جائے اور سنے سنائی باتوں میں آ کر اس کے متعلق کوئی کسی برائی کا تذکرہ کیا جائے تو ہم سب کا کام یہ ہے کہ سبحانہ کہا ہوتا نہیں بھائی آپ یہ برا عمل نہیں کر سکتے تو وہ انسان بڑا نیک ہے اس کے متعلق اس برائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے اسی سورہ نور کی آیت نمبر سترہ کے اندر آگے اللہ تعالیٰ تمہ جب تمہیں اس قسم کی باتیں سنائی پڑی کہ ایک ایک ایک پاک باز مومنہ جو نبی کی بیوی ہو صدیق کی بیٹی ہو جس کے پاس نبی علیہ السلام موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کی وہی دادل ہو رہی ہو نبی پر ایسی عورت کے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ نے ساتھ نمایا ہمیشہ مومنوں کو یہی چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی بات آئے تو کہیں سبحان کا ہادا بہتان عظیم سبحان کا اللہ کی ذات پاک ہے یہ اس مومن انسان پر بہتان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ حضرات جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جان رکھو اذا سمیتم اذا سمیتم قلمتن بالمومن جب تم کسی مومن کے متعلق کوئی افواہ سنو کوئی بات سنو کہ ہاں فلا نمازی فلا داڑھی والا فلا یہ مومن اور فلا مولا یا فلا مولوی جو ہے اس نے یہ کام کیا ہے اور اس نے یہ برائیاں کی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ہیں یاد رکھو جس کی امانت جس کی دیا دیانت جس کا تقوی جس کا پرہیز جس کی پرہیزگاری جس کی دینداری مشہور ہو اس کے مطابق اگر کوئی بات تم سنتے ہو تو کوشش کرو کہ اس بات کو اچھے مفہوم پر محمول کرو اور اس سے کوئی دونوں پہلو ہوں گے ہو سکتا ہے برا پہلو بھی ہو اور اچھا پہلو بھی اس کا ہو خدا خدا کے بندہ کے واسطے اس برے پہلو کو چھوڑ کر کے مومن کے متعلق جو بات آئی ہے یا اس سے جو کی سربت ہوئی ہے اس کو کسی اچھے پہلو پر محمول کرو اللہ اکبر ہمیں یاد آیا صحیح بخاری کی روایت ہے یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے صحیح بخاری کی روایت آج ہمارے اندر ایک چیز مفقود ہو گئی ہمارے متعلق یا اس مسجد کے نام کے متعلق یا اس مسجد میں کسی دیندار کے متعلق اگر کوئی یہ بات کہہ دے بھائی فلاں کو یہ کام کیا ہے بس ہم پھر نہیں سوچیں کہ اس سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں پھر بھائی ہاں کیا فلاں مولی صاحب کے بارے میں فلاں ملا کے بارے میں سنا اللہ نہیں ہاں اس نے ایسا کیا ہے اس نے دس کو اور بتایا اس نے بیس کو اور بتایا اللہ اکبر اس وا ذرا دیکھو نبی کی رائی بھی اک درا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے دیکھا ایک شخص کو وہ چوری کر رہا ہے اللہ اکبر حضرت سامنے دیکھا کہ چوری کر رہا ہے حضرت نے اس کو پکڑا کہا چوری کرتا ہے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کیا اللہ اکبر سوچو پہلو کسی مومن کی بات کو کسی اچھے سے سوچنے کا انداز وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کیا حضرت علیہ السلام نبی اللہ کہتے نہیں میاں تم نے چوری کی کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں بھائی تم قسم کھا رہے ہو مومن ہیں تو میرا خیال ہے تم سچے ہو میری نگاہوں کو دھوکہ ہو گیا اس سے بڑی عبرت اور نصیحت نہیں ہو سکتا ہے تم سچے ہو میری نگاہوں کو مغالتا ہو گیا ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم دعا قریب سے گزر رہے تھے یا کسی چیز پر چلتے ہوئے تمہارا ہاتھ لگ گیا اور میری نگاہ نے سمجھا کہ تم چوری کر رہے ہو تم قسم کھاتے ہو مومن ہو تو میں اپنی بات واپس لیتا ہوں اور کہتا ہوں تم سچے ہو میری نگاہوں کو میری نگاہوں نے غلط دیکھا ہے اللہ اکبر ایک مومن کے مکان ایک مومن کی عزت کو بچانے کے لیے اس کے وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قدر ہمیں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں حضرت علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو یاد رکھو اذا رأیتا بالمؤمن مروتا حسنتا جب بھی تم سمجھتے ہو تمہارے محلے میں کوئی مسلمان بھائی ہے کوئی مومن ہے اے بظاہر اس کے آمار درست ہیں اے برائے برائے اس کا کردار درست ہے دینداری ہے امانت ہے دیانت ہے اور شریف انسان ہے اگر اس کے متعلق لوگ کچھ بات کہنے لگیں تو فلا تسمعنا اس کے مطابق کوئی بات تم نہیں سننا اللہ اکبر ہم تو کہتے ہیں کریت کریت کر کے نکالیں گے نندا کر دیں گے ہم کیا کہتے ہیں زیادہ بات کرو گے تو بھی تو ایک ہے آپ اتنا ادھیرے گے تم کو نندا کر کے چھوڑے گا اللہ اکبر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو جس کا جس کی امانت جس کی دیانت جس کی سچائی جس کی دینداری اور جس کی پرہیزگاری مسلم ہو بظاہر نیک نظر آ رہا ہے شکل سے صورت سے گفتار سے کردار سے اعمال سے جو صحیح نظر آ رہا ہے اگر کبھی اس کے متعلق کوئی کچھ لوگ کچھ برائی بیان کرنے لگے تو امیر المومن کہتے فلا تسمعنا ہرگز نہیں سننا لوگوں کے کلام کو کیوں بظاہر وہ اچھا نظر آ رہا ہے تو نہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو یہی نظریہ نصیب فرمائے امیر المومنین ہے علی طالب ہیں جنتی جنت کی بشارت دی گئی ہے اور حضرت علی ان خوش نصیب غریبوں میں سے ہیں جن کے متعلق نبی علیہ کا صاحب فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تین قسم کے آدمی ہیں جتنے صحابہ ہیں سب جنت کے طرفدار ہیں سب جنت کے مشتاق ہیں لیکن تین صحابی ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے ان میں ایک حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار اس اس کے کے خلاف اسے بدنام کرنے کے لیے اگر کچھ باتیں بنائی جائیں افواہ اڑائی جائیں اس کے متعلق کوئی غلط کردار یا غلط بات کی ہاں، ہاں، ہاں، غلط بات سنائی جائے تو خبردار لوگوں کی افواہوں کو نہیں سننا ہم بظاہر اس کو اچھا دے رہے ہیں اور اس کے باطن کو ظاہر سے بھی اچھا ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اگر کبھی ایسی کوئی حرکت ہو جائے ایک مومن کے متعلق ایک مسلمان کے متعلق اگر کوئی غلط افواہ پھیلنے لگے اور اس کے متعلق کسی برائی کو عام کیا جا رہا ہو تو نبی شام کی ہدایت ذرا سنو آپ رسات فرماتے ہیں کفا بل مر سب کل ما سمیا اگر کسی مومن کے متعلق کوئی بات سنتے ہیں تو اس کی تصدیق میں اس کو, اس کو پھیلائے نہیں کو نہ کریں لوگوں سے بیان نہ کریں بلکہ اس کی تحقیق کریں حقیقت معلوم کریں آپ فرماتے ہیں کفا آدمی کے نمبری جھوٹا بننے کے لیے جھوٹا نہیں بلکہ نمبری جھوٹا بننے کے لیے یہی اتنی بات کافی ہے کہ جو لوگوں سے سنتا ہے غیروں سے بیان کر دیا کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ سامنے والے نے جھوٹ بولا جھوٹ بول کر کے تو نکل گیا اور اس کی جھوٹ کو پھیلانے والے بن جائیں ایک انسان کے جھوٹے بننے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو ہر بات سنتا ہے خاموشی نہیں اختیار کرتا تحقیق نہیں کرتا بلکہ اس کو لوگوں میں چرچا کرنا دیکھتا ہے اور دوسری روایت ہے آپ نے ساتھ فرمایا کدا بل مرے اتمن آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے برے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مجرم بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایوہد سب کل ماں سمیرا جس کے متعلق کوئی بات سنتا ہے اس بات کو لوگوں نے کافر ہے اسلام نے مومنوں کے مطابق کوئی غلط بات سنے گا آپ کو اللہ تک علیہ وسلم نے اس کو دوسروں سے ذکر کرنے کی بھی اجازت آپ کو نہیں دیا ہے ایک مجرم تو ہے جس نے جھوٹ بولا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے مجرم آپ ہیں جو آپ لوگوں سے اس بات کو پھیلا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے احترام اور مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے اقبر کو لہٰذا سفر اللہ من کل دم بھی سبحانک اللہم و بحمدک الحمد للہ اصطفیٰ اما بعد یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ عاشورے کا دن بالکل قریب ہے اسلام میں عاشورے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد نماتے ہیں یہ مقدس دن خیر و برکت والا دن شکر گزاری کا دن نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں افضل السلات بعد سلاۃ المفروضہ فرد نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کے تحجد کی نماز ہوتی ہے وہ افضل السیام بعد سیام رمضان سیام شہر اللہ المحرم اور آپ نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ محرم کا مہینہ یعنی آشورے کا روزہ ہوا کرتا ہے آشورہ کہتے ہیں دس محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آشورے کے روزے کی کیا فضیلت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تو کفر پھر اس سے میں تلما دیا جو انسان آشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال بھر کے سارے گنا گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں ہاں، اس دن کو کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت سمجھتے ہوئے آشورے کا روبا رکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورے کا روبا رکھا جب آپ ہجرت کر کے مدینے طیبہ پہنچے مدینے طیبہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روبا رکھتے ہیں آپ نے یہودی سے پوچھا یا معاشر یہود ما ہاد یوم الذی تصومون رہو اے یہودیو ذرا بتاؤ یہ کون سا دن ہے جو تم روبا رکھتے ہو یہودی نے کہا دا یوم عظیم آپ کو پتا نہیں یہ آج کا مقدس دن ہے یہ آشورے کا دن ہے یہ وہ مقدس دن ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے موسا اور ان کے ساتھیوں کو نجات دیا تھا وغیرہ فرعون و قومہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا فسام موسا شکر للہ موسا علیہ السلام سامنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا فنحن نصوبہ اس لیے ہم لوگ بھی ہی آشورے کا روزہ رکھتے ہیں دنیل سامنے ساتھ میں اے یہودی سن لو فنانو احق کو لے موسام کو اگر موسیٰ علیہ السلام کی اتماع میں تم آشورے کا روزہ رکھتے ہو تو تم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروی کے وہ حقدار ہم ہیں آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اس طرح سے آشورے کا روزہ بڑا خیر و برکت والا سمجھ لیا گیا حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کے جب آخری محرم تھا آخری سال تھا دنیا میں دنیا جس سال کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آشورے کو روزہ ہم لوگ بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں اس سے یہودیوں کی مشاورت لازم آتی ہے آپ نے ساتھ فرمایا لئن اس تو لاسومن کوئی بات نہیں اگر ہم آئندہ سال زندہ رہیں گے تو آشورے کر کے ساتھ ساتھ ہم نو محرم کا بھی روزہ رکھیں گے اس اور اگلا محرم آنے کے پہلے پہلے پہلے نبی علیہ السلام دنیا سے سفر کر گئے اس لیے میرے بھائیوں بہتر یہ ہے کہ آشورے کا روبا رکھا جائے اور اس کے ساتھ نو کا بھی منا لیا جائے تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے اور نہ تمام انبیاء کی سنت پر عمل ہو اور ساتھ ہی ساتھ سال بھر کے گناہوں کے مغفرت اور بخش کے ہم مستحق بھی بن جائیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے صالح بنائے محب و سنت بنائے ہر اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اے رحم عالمین ہم نے جو بھی بیمار ان ان کو کو فرما جو مقروض کے قرض ادا کرا دے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمان ان بھائیوں کی مدد فرما ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دے ان میں ہر جو بے روزگار